وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا اب جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس غضب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا اور کافروں کو ان کے کفر سے خسارے کے سوا کسی چیز میں ترقی حاصل نہیں ہوتی